معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں عروانے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں معوضات پڑھ کر پھونکتے تھے پھر جب آپ کے لیے یہ دشوار ہو گیا تو میں آپ پر دم کیا کرتی تھی اور برکت کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی تھی معمر نے بیان کیا کہ پھر میں نے ابن شہاب سے سوال کیا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دم کیا کرتے تھے انہوں نے بیان کیا کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے پھر ان کو چہرے پر پھیر لیتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اکاون